ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو مالک اشجعی سے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اللہ کو یکتا قرار دینے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر ایک شخص نے کہا کہ حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اسی طرح یعنی اسی ترتیب سے سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو گیارہ